حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے یعنی آگے پیچھے دائیں یا بائیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1481